السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید بورا پیر کراچی یہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا ہے پہلے بھی پوچھا تھا میں چاہتا ہوں کہ آج اس وقت میں اختصار کے ساتھ یہی مسئلہ بیان کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ اس دوست نے پوچھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کون تھا اور اہل حدیث کو محمد بن عبد الوہاب کی طرف کیوں منسوخ کیا جاتا ہے یہ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے محمد ابن عبد الوہاب آج سے سو ڈیڑھ سو برس پہلے سعودی عرب کے علاقہ نجد میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے گرد و پیش میں جب شرک کا بدعات کا اور قبر پرستی کا دور دورہ دیکھا تو اللہ کی کتاب اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے غلط پا کر اس کے خلاف عملی طور پر واض و نصیحت کا کام شروع کیا لیکن جس طرح کے جاہل معاشروں کی عادت ہوتی ہے بجائے اس بات سے کہ وہ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کو جو قرآن و سنت پر مبنی تھی اور جس میں قرآن و سنت کے حوالوں سے اس بات کی روک کی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش جائز اور نہ ہی رب کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس سے مدد مانگنا اس سے سوال کرنا جائز ہے بجائے اس بات کے کہ لوگ ان کی بات کو مانتے لوگوں نے ان کی سخت مخالفت اختیار کی لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جس بستی میں وہ رہتے تھے ریاض کے قریب ہی بستی تھی آپ آج کل ریاض اس بستی تک پہنچ گیا ہے شہر کھلا ہو گیا تو اس بستی کے قریب ہی ایک قبیلے کا حکمران تھا جس کا نام سعود تھا اس کو اللہ نے ہدایت ادا کی اور اس نے جناب شہر کی دعوت کو قبول کر لیا چنانچہ شیخ نے اس کے ساتھ مل کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اسے کہا کہ کوئی بھی دعوت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اسے قوت اور طاقت حاصل نہ ہو اللہ کا شکر ہے کہ تجھ کو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے اور تو توحید سے آشنا ہو گیا ہے اگر تو میری مدد و معاونت کرے تو وہ لوگ جو میری دعوت اور تبلیغ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں میں ان تک بھی اپنا آوازہ پہنچاؤں اور اسی طرح جس طرح کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور صاف توحید کی کائنات کو دعوت دی تھی اسی تک میں سارے قبیلوں اور سارے ملک عرب میں اس دعوت کو عام کروں چنانچہ اس قبیلے کے حکمران نے جناب شہر کی مدد و معاملت کی اور نتیجہ ہوا کہ پورے نجد میں یہی مسلک اور مذہب عام ہو گیا لوگ شرک بدعات اور قبر پرستی سے آ گئے اور اللہ کی توحید سے انہوں نے تعلق پیدا کر لیا اس کے بعد پھر اس قبیلے کو شکست ہوئی اور بڑی مدتوں کے بعد لڑائی ہوئی اس قبیلے کو شکست ہوئی ترکوں نے اسے شکست دی اور یہ قبیلہ جلا وطن ہو کے پھر کویت میں چلا گیا لیکن اپنے ملک کے حصول کی جدوجہد میں لگا رہا آخر آج سے کوئی تقریباً پچپن سال پہلے ستر سال پہلے موجودہ بادشاہ کے والد عبدالعزیز نے دوبارہ نئے سرے سے نجد و حجاز کو پتا کیا ترکوں کو وہاں سے نکال مار بگایا اور اسی دعوت پر مبنی نظام کو پورے سعودی عرب میں نافذ کر دیا یہ مختصر سی کیفیت ہے محمد ابن عبد الوہاب ان کی دعوت اور ان کی کامیابی کی جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے کہ انہیں محمد ابن عبد الوہاب کی طرف کیوں منسوخ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی محمد ابن عبد الوہاب کی طرف منسوخ نہیں کرتا جہاں تک یہ بات ہے کہ انہیں وہابی کہا جاتا ہے شاید یہ محمد ابن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہو جہاں تک محمد ابن عبد الوہاب کا تعلق ہے ان کا نام محمد تھا اور وہ عبد الوہاد کے بیٹے تھے نہ ان کا نام وہاب کا نہ ان کے باپ کا نام وہاب تھا وہاب کو اللہ کا نام ہے اور انگریز نے اس ملک میں اہل حدیث کی تاریخ کو بدنام کرنے کے لیے ان کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ وہابی ہے ایک قسم کا گالی کے طور پر یہ نام استعمال کیا گیا بعد میں دوسرے مسلک کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ دعوت کتاب و سنت پر مبنی اور سادہ اور عام پھیلے اور پھیلتی جا رہی ہے تو انہوں نے اس کو محمد ابن عبد الوہاب کی طرف منسوخ کیا حالانکہ صاف اور ظاہر بات یہ ہے کہ اہل حدیث اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں سے کسی کی تکلیف نہیں کرتے تو محمد ابن عبد الرحاب کی تکلیف کیسے ہو سکتی یہ الگ بات ہے کہ جہاں بھی کتاب و سنت کی بات ہوگی وہ اہل حدیث کی بات ہے اس لحاظ سے محمد ابن عبد الرحاب کی دعوت میں اور اہل حدیث کی دعوت میں قدر مسترد ہے کہ دونوں دعوتیں کتاب و سنت پر مبنی ہے اور دونوں دعوتوں کا مدار یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جائز اور نہ ہی غیر اللہ سے کسی قسم کی مدد و معاونت مانگنا جائز یہ ہے اصل میں خلاصہ باقی ہمارا یہ ایمان ہے اور تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے کہ یہ محمد ابن عبد الحاف کے دیر پونے دو سو سال پہلے ہوئے اہل حدیث کا مطلب کب سے چلا آ رہا ہے جب سے اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنو یہ بات صرف خالی خولی دعوے پر مبنی نہیں ہے اس لیے کہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میرا پیغام میری دعوت میرا مطلب وہی ہے جو نبی یہ بات کا تھا لیکن اب یہ سوال ایک دوست سے پوچھ لیا ہے تو یہ مسئلہ اچھی طرح آج سمجھ کے جانا جتنے دنیا کے مسلک ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقصد بالکل وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اس لیے کہ لوگوں نے نبی پاک کے درمیان اور اپنے درمیان کئی دیواریں کھڑی کر دی ہیں آج کائنات میں اگر کوئی مسلط والا پورے اعتماد یقین وصول کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا مسلط بالکل وہی ہے جو انہوں نے کائنات نے اپنے کے اکبر فاروق اعظم کو ادا کیا تھا اپنے صحابہ کو ادا کیا تھا تو وہ صرف اہل حدیث کا مسلط ہے اس لیے کہ اس پورے مسلط میں ان کے درمیان اور نبی کے درمیان کوئی دیوار حائل آپ آج یہ گیارہ دن گیارہ کہ نہیں پھر گیارہویں ثابت ہو گئی ہے اسی طرح کرتے ہیں نا تو یہ گیارہ دن ہے آج گیارہ دن کے اندر آپ حضرات گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی کسی کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتا ہے اس لیے بات مانو بدلاؤ کبھی کہا ہے بولو کبھی کہا ہے کہ ہم یہ مانتے اس لیے مانو کہ پلا نے کہا ہے جب بھی کہا ہے علیہ وسلم اس لیے یہ خالص دعوت ہے قرآن کی اور نبی کے فرمان کی اور اس دعوت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے دنیا کے جتنے مطلب ہیں اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے امام نے یہ کہا ہے کوئی کہتا ہے ہمارے بزرگ نے یہ کہا ہے کوئی کہتا ہے ہمارے بڑے نے یہ کہا ہے کوئی کہتا ہے ہمارے خدا نے یہ کہا ہے صرف یہ کہتے ہیں ہمارے رب نے یہ کہا ہے ہمارے آقا محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی دعوت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس لیے کہ نبی یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہا خدا بزرگ نے یہ کہا حضور تھے رب نے یہ کہا ہے میں نے یہ کہا یہی دعوت آپ نے صحابہ کو دی اور آج اسی دعوت کے بارے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے حدیث ہے آپ کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا خراب مطلب ادا کیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس سے خراب مطلب کوئی دوسرا موجود ہر مطلب میں کھو گئے اس لیے یہ بات پلے سے باندھ لو اب دوست نے پوچھ لیا ہے تو بات مکمل ہو جائے ہو جائے کہ نہیں آج یہ بات پلے سے باندھ لو کہ دودھ خالص اس کو کہتے ہیں جو بھینس کے کھڑوں سے نکل کر آیا اس کو خالص دودھ اللہ ہو آؤ دنیا والو آج کہاں بیٹھ کے دیکھتے ہو کوئی کوئی کسی طرح بلاتا ہے کسی طرح بلاتا ہے صرف دنیا میں یار حدیث کا مطلب کہتا ہے جو دنیا والوں کو کسی کی طرف نہیں بلاتا بلاتا ہے تو یا رسول اللہ کی طرح بلاتا ہے یا رسول کے لام کی طرح بلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہماری نسبت اگر ہے تو یا اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے رسول کی طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں اہل حدیث کہلانے کا مانا یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتلاتے ہیں کہ جب تم نے اپنے آپ کو بستیوں کی طرف اور جب تم نے اپنے آپ کو بندوں کی طرف یاد رکھنا بات نہیں سمجھ آئی جب تم نے تو بولو ایک بندہ اللہ کا نیک بندہ امتی مالکی امام مالک کی طرف ہمبلی امام احمد میرے ہمبل کی طرف ہنوی امام بندوں کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کیا کہ نہیں اور پھر یا بستیوں کی طرف کوئی بریلی بریلوی کیا ہے ہندوستان کی اور کوئی ہمارے دوست ہیں اچھے ہیں دیو دیوبندی کیا ہے ہندوستان کی ایک ہے بستی جی۔ اور ارے ابھی نے کہا تم نے اپنے آپ کو بستیوں کی طرح منسوخ کیا بندوں کی طرح منسوخ کیا اور ہم نے اس وقت کہا کہ پارلیم کے حدیث بہت ہوں بنو اللہ ہو ہوا حدیث حدیث کا لفظ جو ہے یا قرآن کے لیے آیا ہے یا محمد کے پیغام کے لیے آیا ہے ہم نے نہ بستیوں کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کیا نہ بندوں کی طرف کیا ہم نے اپنے آپ کو منسوخ کیا یا رب کے قرآن کی طرف کیا یا محمد کے فرمان کی طرف کیا ہے صلی اللہ ہو ہم نے تو اپنے نام کو بھی بندوں اور امتیوں اور بستیوں کی طرف منسوخ کرنا گوارا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مطلب کے حق کی اور اس کی اقدیت اور اس کی غیر اور اس کی حبیت ادا اللہ ایک بات تو اللہ کی توحید کے بارے میں ہے اور دل کے ساتھ اور اسی طرح رسالت کے سلسلے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کس قسم کا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شراکت اور کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہ ہو اس کے بعد موٹے موٹے مسائل توحید و سنت کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے پانچ چیزوں کو انسان پہ فرض کیا ہے اسلام کی بنیادیں کتنی ہے میرا خیال آج کو موڈ نہیں آ سکتے بھائی گرمی بڑی تھی آج توجہ میری طرف رکھے تھے یہ بھائی سوالات جو ہے نا سوال اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کوئی طرف سے بعد میں بیٹھ کے جتنی دیر میں نے کہا کہ شک پوچھ لیا کیجیے اب یہ مسائل جو ہے ایک ایک آدمی ایک ایک انشاءاللہ اگلے دس دن آپ کو پتا ہے کہ صرف سوال آپ کے لیے ہوتے ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ اگلے آخری طاقت جو ہوتا ہے وہ صرف سوال آپ کے لیے ہوتا ہے جو لوگ جو سوال کرنا وہ اس کرے اب میں بات بیان کرنے کر رہا ہوں اگر سارا دن چوپٹ ہو جاتا ہے اور ان پیچھا یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا سب یہ سارے سوال سنبھال کر کے اور آخری علاقے میں جو سوال باقی رہ جائے ضرور پوچھیں گے میرے پاس آ کے بعد میں کوئی پردے کی بات ہوتی نہیں ہے میرے پاس آ کے بعد میں بیٹھ کے جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھ لیا جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ توحید و سنت کے بعد یہ تو یہ رکن عمل ہے اسلام کا تو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر حضرت ضمین امین علیہ السلام علیہ السلام کی حدیث مشہور ہے کہ ایک دن وہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انسانی شکل صورت میں اور آ کے بڑے اطمینان کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنے ٹیک کر جس طرح کے تشاہد میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح آپ کے بیٹھ گئے اور آپ کے لگے کہ مل اسلام یا رسول اللہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ شہادت اللہ اللہ اللہ مدن اب بھی ہو رسول ہو اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب کائنات میں موجود اور اس بات کا اقرار اعلان اور اظہار ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو ایک چیز ہے اس کے بارے میں ہم نے تفصیل علاج لاکھ دنوں میں بتلایا دوسری بات آپ نے فرمائی بنائی وہی تو ایک و سنت کے بعد سب سے زیادہ امداد کا اسلام ہے تو چلانا ہم پیسے لوگوں کو بڑھا کرنا یہ اسلام کا دوسرا بنیادی اصول ہے و ویام رمضان رمضان کے روزے رکھنا وہ عیسائی زکات مال اگر ہو تو اس کی زکات دے گا وہ عزت بھائی تو ایک کرے گا اور اللہ کے گھر کی زیارت جس کو حج کہتے ہیں اگر اس کو خبر کے تحت موجود ہو تو ان پانچ چیزوں کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام رکھا جبریل امین نے آپ کو یہ احمد سنا تو وہ لگے سبق کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کرا ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے پھر پوچھا کہ کب کا بھائی اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے پوچھا ساتھیوں تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا جو تمہیں دین کے مسائل کے بارے میں سمجھا آیا ہے جانتے ہوئے کون ہے جو کے بارے میں پوچھ رہا صاحب اندازہ کرتی ہم تو نہیں جانتے کون ہے آپ نے فرمایا یہ دین کا یہ بھی آیا تھا کہ تمہیں دین کے بارے میں مسائل کے پوچھنے کا طریقہ بتائے تو اس طرح مسئلہ پوچھا جاتا ہے یہ بھی بتائے کہ ایمان اور اسلام کتنے کرتے تو اسلام پانچ چیزوں کی مجبور کرام ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ نماز ہے نماز کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج مسلمان جتنی سستی نماز کے بارے میں کرتے ہیں اتنی سستی شاید ہی کسی چیز کے بارے میں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ایک چیز ہے پانی بڑا کوئی ہے عمل سے نہیں کہتے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز بھی مسلمان ایسے نہیں ہے کہ پڑھنا مکان ہمارے ملک کے اندر ایک چیز تھوڑی آئی حقیقی بات یہ ہے کہ ایک کی کبھی بھی نہیں ہے ایک کبھی مسلمان جماعت صرف ایک فیصدی اب اس پورے سے اور امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کرے تھے آپ نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی حد قابل ہے تو بات اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ابھی سے بات یہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے آپ نے کیا فرمایا لوگوں اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں جو لوگوں کو آپ نے وسیعت کی ان میں سے ایک نصیحت نماز کے بارے میں آخری نماز میں فرمایا کرا اکثر لوگوں کی محبت سے نماز کا خیال رکھو خیال رکھو آخری نہیں بتوا اتنی آخری سے بنائی جاتی فرمائی جائے ہمارے سمجھ حضرت محمد ناصول اللہ علیہ وسلم اس چیز سے رکھو کسی کو بتائیے نہیں حقیقی بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہو جائے تو وہ اہم لگ جائے کہ تمام آئندہ کا اس بات کا رجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز بھی طے کر لیتا ہے اور اس طرح سے اس طرح اہمیت نہیں دیتا تو وہ ابھی اس بات ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کا جنازہ پڑھنا جائز ہے اور بعد میں کہ یہ پاس اس کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک بڑھتا جا سکتا بعد میں کہ مسلمانوں قبرستان کبھی تعلق بھی نہیں کیا جاتا سکتا تھوڑا میں رب نے کہا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ جنوریت سے کچھ چیز ٹیچر ہے تو وہ جواب میں کہیں گے ماں کا تم چیز کرا ماپ الگ کرم کر سلی وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں جہنم کے جانے کا سبب یہ بات بنی ہے کہ ہم نماز نہیں کرتے آج کوئی شوق ایسا ہوگا جس کو اللہ نے میٹھی اور پاکیزگی کا جذبہ تھا کیا اور وہ اپنی بیوی کو نماز کے بارے میں بات کرتا ہوں ہڈیا کے بارے میں روٹی کے بارے میں نمک مرچ کے بارے میں کپڑے کپڑے کے بارے میں برتنوں کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن رواج کے بارے میں کوئی بھی کوئی بندہ یہ سوال اپنی اولادوں کو کوئی نہیں پوچھتا کیا رکھ کر یہ پوچھتے ہیں کاروبار میں کتنے پیسے کرائے ہیں دکان پہ دیر رکھ نہیں فیکٹری کھولی ہے کہ نہیں زمین ہائی چلایا ہے کہ نہیں ملازمت سے دیر انہوں نے کہا سلیک اس طرح اور السلام نے سمجھ کہ ایسے لوگ چاہے خود کتنی نمازیں پڑھتے اپنے گھر والوں کو اپنی اولادوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے ان کے گھر والے ان کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے یہ اور بات ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے اس کو گھر سے نکال دیا اس پر بس میں چلتا یہ ہوگا لیکن اولاد پر بس چلتا ہو کھانے کو یہ دیتا ہو پہننے کو یہ دیتا ہو اور پھر بھی نماز کی تلقین نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے اس سے سوال ہو کئی لوگ جو بڑے لباس ہوتے لیکن انہوں نے اپنے گھر والوں کو لباس کی تلقین نہیں کی ان کے گھر والے ان کو نمازوں کے باوجود جو حل میں لے جانے کا سبب بن جاتا اس لیے لوگوں نماز پر بڑی محافظت کرنی چاہیے انشاءاللہ کل سے نماز کی اہمیت اور اس کی اسلام میں قدر و قیمت اور اس کے مسائل کا تذکرہ انشاءاللہ شاء نماز کے بارے میں کل سے شروع ہوگا آج مجھے انتہائی شدید درد ہے اور مجھ سے بڑی مشکل ہی بولا جا رہا ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت ادا فرمائے اور بھی جتنے مسلمان بھی ہیں اللہ صاحب کو شفا کے بعد کے بارے میں کہ رب العزت نے مومنوں پر جس فریضے کو لازم کرا دیا اور اس کے لیے بہت زیادہ تاخیر کی ہے وہ فریضہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دس بیس مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ مومنوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے نماز کے سلسلے میں ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے یہاں تلک کہ حدیث سے میں آیا ہے نبی اکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں جب تم کسی بستی پر حملے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے اس بستی کے باہر رک کر انتظار کرو اگر سے اذان کی آواز نہ آئے تو کوئی یہ جان لو کہ یہ بستی کاپڑوں کی بستی ہے اور اس بستی پہ حملہ کرنا چاہیے اس طرح کفر اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی علامت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی ہے وہ ملاقات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ جس خریدے سے جاتے ہیں وہ یہی رواج کا طریقہ ہے حقیقی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس وقت اپنے آپ کو جو مسلمان کہلاتے ان میں سے ایسے ہیں جو نماز کو باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے نماز کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ یاد رکھیے گا کہ بعض اچھے بھلے دیندار بھلے بڑے اور دین سے محبت کرنے والے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر ساری نمازیں ادا نہیں ہو سکتی کم از کم فجر اور عشاء کی نماز ضرور پڑھ لینی چاہیے اور ایسے لوگوں کو بہت اچھا مسلمان اور دیندار تصور کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے جناب یہ بڑا اچھا ہے باقاعدہ فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھتا حالانکہ مسئلہ یہ ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو شخص مہینہ بھر نماز پڑھتا ہے پانچوں نمازیں اور مہینے کے بعد ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی مہینے بھر کی ساری نمازیں ختم ہو جاتی اور ان نمازوں کا اسے کوئی ثواب نہیں ملتا اگر سال بھر نماز کرتا رہا جان بوجھ کر ایک ترک کر دی ہے سال کے بعد سارے سال کی نمازیں ضائع ہو گئی اسی طرح اگر ساری عمر نماز پڑھتا کرتا رہا جان بوجھ کر ساری عمر کے بعد ایک نماز ترک کر دی ہے ساری عمر کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں مسئلہ یہ اس لیے لوگوں نے یہ سمجھ لیا جی بڑا دے گا جی کیا دے گا جی میں اشاع فجر کی نماز پڑھتا ہوں اللہ کے بندو اشار اور فجر تو بڑی بات ہے جس طرح کہ میں نے کہا اگر ساری عمر نماز پڑھتا ہے ایک نماز سے بوجھ کر چھوڑ دے ساری نمازیں مٹ جاتی ہے تو پھر جو آدمی تین نمازیں چھوڑ دیتا ہے روزانہ اس پر یہ کہنا بڑا نیک ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کو دیکھ کر اور ان کے اندر سے نماز کی کوتاہی اور غفلت کو دیکھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک آدمی جو ہے وہ جنت میں جائے گا ہزار میں سے صرف ایک چھٹپڑے میں بچپنے میں جب یہ حدیث پڑی تو سمجھ نہیں آئی بات کہ ہزار نو سو ننانوے جنم میں اور صرف ایک جنت میں آج جب شعور نے پختگی اختیار کی اور معاشرے کو اچھی طرح قریب سے اندر داخل ہو کے دیکھنے کا موقع ملا تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ واقعی ایک ہزار میں ایک بھی جو جائے گا یہ بھی رب کی ہی کی بنیاد آپ جائے گا مگر میں کیا حالت ہے ہماری نو سو ننانوے لوگ جہنم میں اور ایک آدمی صرف ایک آدمی کا اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی درست اور صحیح ہم اپنے معاشرے جب ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پرمان کی حقانیت اور صداقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے کتنے لوگ ہیں ہم گھروں کا اندازہ کریں اس محلے کو آپ دیکھیں اس محلے کے نوازی اگر اس محلے کے مسلمان اگر اس محلے کی مسجدوں میں جائے تو مسجدیں ناکافی ہو جائیں بلکہ اگر جتنی مسجدیں موجود ہیں اس سے دس گنا زیادہ بچے دی جائے تب بھی نمازیوں کے لیے کافی ہو سکتی تب بھی نہیں اور آج آج حالت یہ ہے کہ مسجد مرسی یا خیر ہے کہ نمازی کا میں پرسوں گجرا والا میں تھا تو وہاں نماز کا موقع ملا عشاء کی نماز پڑی مجھے دیکھ کر ایک تکلیف ہوئی کہ گجرے والا ان شہروں میں سے ہے جو سب سے زیادہ دیندار شہر ہے دو دیندار لوگ ہیں وہ گجرے والا میں ہے میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے روزانہ گھومنے کے دس گی یعنی صاحب کہ جس قدر لوگ دیندار گجرے والے میں ہیں پاکستان کے اور کسی شہر میں اس کے بعد اگر گجرے والے کے بعد اگر کوئی دیندار دار شہر ہے تو وہ فیصلہ بات اور اس کے بعد اگر کوئی دیندار دار شہر ہے تو کراچی ہے سب سے زیادہ بے دینی اگر ہے تو لاہور کے اندر ہے یہ اپنے واقعہ تو میں نے رات کو گزرے والے میں اپنی مسجد میں گیا تو مجھے دیکھ کے انتہائی تکلیف ہوئی کہ نماز کے وقت تو مسجد بڑی تھی ادھر نماز ختم ہوئی تراوی کے لیے صرف ڈیڑھ سخت تھی لوگوں کی میں نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا میں نے کہا تم تو پرانے ریس ہوتی دار تو تمہیں کیا تکلیف ہے سکوی نہیں کرتے کیا مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے کہ پچھلے وقت کے پندرہ زیادہ اثر ہے میں نے کہا کبھی پچھلے وقت کے کی ہے چپ ہو گیا میں نے کہا یا تو بتلاؤ کہ مولوی کا میرا غلط ہوا ہے اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ مسئلہ کس طرح بتلانا چاہیے لوگوں کی ذہنیت کو بھی پیچھے نظر رکھنا چاہیے لیکن اگر مولوی کا میرا غلط ہوا ہے تو بتلاؤ کہ پورے جو بہانے ڈوبا ہے میں نے پانچ چھ آدمیوں کو پکڑ کے پوچھا پانچ چھ کے چہرے یہ کہا اور یہ مولوی صاحب نے دسیا ہے کہ پچھلے وقت تم سے کبھی پچھلے وقت پڑی ہے اور جو چھو میں سے کسی نے نہیں کہا پچھلے وقت یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی ہے کہ آج ہمارے اور عملی کوتاہی کا ایک بہت بڑا سبب نیم پخت اور نیم پڑھے لکھے بھی ہے مسئلہ ایک پڑا ہے اس کی لمبیت کو اور اس کے پس منظر کو نہیں سمجھا اور جس طرح مسئلہ پڑا ہے اسی طرح بیان رہی یہ نہیں سمجھا کہ مسئلے کا مفہوم کیا ہے حقیقی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں شکر اسی طرح کئی لوگوں کو میں نے پوچھا ہے کہ تم اچھے خاصے شریف آدمی ہو دیندار ہو دماغ کیوں نہیں پڑتے آپ کیا کہتے ہیں کدے مول بھی لڑتے رہتے تھے لیکن میرا شیطان کس طرح رہتا تھا جواب کیا دیتے ہیں اور یہ دماغ کیا اپنے مول بھی لڑتے رہتے ہیں میرے ساتھ مولوی لگتے لڑتے رہتے ہیں تمہاری نماز میں کیا پڑتا ہے کوئی قسم اٹھا کے بتلائے کہ کبھی کسی مولوی کو کسی نے دیکھا ہے کہ کسی نمازی کے پیچھے ڈاؤن لے کے پیچھے رہا ہو کہ تو نماز پر یہ یعنی لوگوں نے اپنے من کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے سب کو فریق دینے کے لیے وہ باتیں بنائی اور یہ بصیرت کی جائے اور تمہیں آگے لڑائی دے دی تمہاری نماز میں کیا تمہیں کیا اس بات سے بچ پڑتا ہے کہ اگر کسی مولوی نے مسئلہ بتلایا دوسرے نے اس کی تردید کی ہے تو نماز میں کیا فرق پڑ گیا نماز میں کس سے ہوتا ہے سارے پاکستان میں نہیں ساری کائنات میں کوئی اس کا نہیں کہہ سکتا کہ کسی مولوی نے کسی نمازی کو یہ کہا کہ تو نماز پڑھنے کیوں آئے اور اس کے پیچھے ڈانگ لے کے پڑ گیا تو نماز پڑھنا تیری ایسی کسی کو دیکھ تو صحیح نماز پڑھنا کہتے ہیں لیکن وہ جو پنجابی کا ہے کہ مرد حرامی اور جیتے دیکھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یو خاج اللہ ملزیر ولزی رحاور ببائی اللہ الفتح ببا یشرول ربراف نے کہا اللہ کو روکا دیتے یو خاج اللہ ملزیر رحم معاملوں کو ریکا دیتے ہیں اور یہ ہم اس لیے نہیں جاتے فرمایا ما یقا اللہ الفط ببا یشرول حقیقی بات یہ ہے کہ ان کا دھوکہ اور پریت ان کے اپنے سوا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا اس لیے لوگوں اپنی رواجوں پر محافظ قیامت کے دل سب سے پہلے جس چیز کا رب بندے سے سوال کرے گا وہ نواز بدلاؤ مطلب نماز پڑھتا رہا ہے یہ سب سے اولین سوال ہوگا قیامت کے دل اور اسلام کے فرائض سے سب سے پہلا پریشن اور کہا گیا آپ سلا کو الدین دین کا سب سے بڑا سکون جو ہے وہ نماز ہے اس لیے دوستو ایک مسئلہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو بتلانے لگا جو میرے بھائی اور میرے نوجوان ساتھی یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ جاؤ اور ان کی ہمدردی کے لیے آپ بتلانے لگا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ شک روزہ رکھے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ اس کو دکاوٹ دینے کا بھی کوئی فائدہ وہ حرام کھاتا ہے اس کو کیا فائدہ کرے اس کا حج بھی اس کے لیے کوئی مفید اس کی قربانی کوئی فائدہ نہیں نہ جمعے کا نہ عید کا بلکہ مسلمان کہلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے میں نے آپ کی محبت میں یہ مسئلہ ہے پچھلے پچھلے وقت کی بات ہے میں نے یہی مسئلہ اسی طرح بیان کیا تو ایک آدمی کہہ چلو جی جہاں کچھ تھوڑا جا دیکھی کا کام کرتا وہ کرم دو اتنی سخت بات متعلق کیا فائدہ میں نے کہا کہ یہ دین کا معاملہ ہے دنیا کی بات نہیں کہ چلو جی اگر کوئی تھوڑا سا بھی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا ہی ہے نا یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دین کا مسئلہ ہے اور دین ایک خاص ضابطے اور اصول نام ہے ان ضابطوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر آدمی ترک کر دیتا ہے باقی اس کی کوئی چیز فائدے مند ہو سکتی کسی چیز کا فائدہ نہیں اگر میں نکل ہونے کا کیا فائدہ زکات کا کیا فائدہ حج کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں رکھے نہ رکھے زکات دے نہ دے اگر وہ پنج وقت نمازی نہیں ہے رکھتی برابر اس کی نیکیاں اس کی میں نہیں لکھی جائے اس لیے دوستوں سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے وہ نماز اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ ہر چار بڑے فرائض توحید کے بعد رسالت کے بعد کتنے فرائض ہے پتا ہے اسلام کی کسی کو لاجو ہے بھائی پتا ہے کہ نہیں پانچ ایک توحید و سنت دوسرا نماز تیسرا روزے چوتھے زکات پارچ میں ذرا سمجھو بات کو پھر بات کیا یہ کیا ہے باقی تینوں چیزیں کسی نہ کسی حالت میں معاف ہیں ہے باقی تینوں فرائض کسی نہ کسی حالت میں لیکن لباس کسی حالت میں بھی معاف ہے حج غربت کی حالت میں معاف ہے جس آدمی کے بعد سفر کے پیسے نہیں ہے زیادہ خبر نہیں ہے خرچ کے پیسے نہیں ہے اس پر حج ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے اوپر ہے نہیں سمجھ آئی بات تو آئی ہے کہ نہیں رمضان کے روزے اگر آدمی اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے شفایاب ہونے کی کوئی بات ہو یا بہت برا ہے اس کے لیے روزے رکھوانے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار ہے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ کے پڑے ایک آدمی نے کہا اللہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا لیٹ کے پڑھو اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا اشارے سے پڑھو نماز معاف نہیں ہے نماز معاف نہیں نہیں سمجھائی بات کی یہ ایک ایسا پریچہ ہے جو کسی حالت میں بھی انسان کو معاف اللہ یہ کہ آدمی بے ہوش ہے اور بے ہوش بھی کس طرح اگر چار چھ گھنٹے بھی ہوشا پہنچا گئی ہے پھر نماز پڑھنی پڑے نماز اگر چوبیس گھنٹے ہوشا مسلسل پورا دن رات نہیں ہے نماز کسی صورت میں نہیں چھ سے پرانے پاپ کے پوچھنے بارے میں رب نے یہاں پر کہا ہے کہ نماز جنگ کے میدان میں بھی معاف نہیں ہے میدان جنگ میں بھی گولیاں برس رہی ہے ٹوٹے چل رہی ہے بم پڑ رہے ہیں میزائل پڑ رہے ہیں تب بھی نماز ہوا اور مزے کی بات ہے یہ نہیں کہ خدا نے بات تباہی سے جنگ ہو رہی ہے اور اندر والوں کو بھی نماز بات نہیں جو بہادر سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی نماز ہوا بلکہ قرآن میں پروجنسی کہا گیا فرمایا ایک جنگ کی حالت میں جنگ کی حالت میں اگر نماز وقت ہو جائے اور آگے لوگوں کو دشمن کے مقابلے میں کھڑے رکھو آگے پیچھے ہٹ کے نماز پڑھ کے پھر آگے بڑھے جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف جنگ کی حالت میں معاف نہیں اور گھر میں ایک کنڈیشن کے اندر لیتے ہوئے معاف لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ یاد رکھو یہ ایک ایسا فریقہ ہے کہ باقی سارے مریضوں کی نیتوں کا مدار اس فریقے پر ہے اور جو جس نماز نہیں کرتا مسلسل نماز کا فرق ہے اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں کوئی تصویر نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جا کر منتخب مقام میں کا مل اگر کسی نے ایک کلو بھی جان ٹوٹ کر چھوڑی وہ بھی کافر ہو گیا چھ شیجاد مسلسل بچ اس لیے لوگوں نماز کی بہت پابندی کرنی چاہیے اور نماز کے بارے میں یہ مطلب یاد رکھنا چاہیے کہ ان سلا کا کان سلن کو نہیگ کتاب اب تھا کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیے یہ صبح کی نماز آٹھ بجے پڑھ لی جن کو سورج نکلنے کے بعد زور کی اصل کے ساتھ پڑھ لی اصل کی مغرب کے قریب پڑھ لی اور مغرب کی شادی کر لی یہ مسئلہ نہیں ان سلا کا کان فلن و کتاب موقوفہ نمازیں اپنے اوقات پر پڑھ لیے نمازوں کو ان کے اوقات سے پڑھنا چاہیے سب سے بہترین اوقات کون سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سب سے اعلیٰ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی بیٹی جو رب کو بڑی پسند ہے وہ نمازوں کا اول وقت ادا کرنا ہے نمازوں کا اول وقت کم کا ہے ان شاء اللہ اس کے بارے میں کل ہوگی جس سے میرا نام کے ایک نہ ضرور دے گا میرے رب نے اس کے جواب میں اس سے دس مرتبہ ضرور دے گا لوگوں یہ کائنات کی کائنا کاروبار کتنی بلند کتنی مقدس کتنی آواز کتنی عظیم کتنی اچھا ہے کہ تم نبی سے ضرور بھیجو نبی کا خدا نبی کی طرف سے تم سے ضرور بھیجے گا اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا وکیل وہ ہے جس کی موجودگی میں سروے کائنات کا میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ سے ضرور اس سے بڑا بخیر کائنات جب بھی سرور کائنات علیہ السلام اس میں گرامی آئے سب کو کہنا چاہیے سن لگا ہو اس کے بعد پورا یاسی یاسین وہ سورت ہے کہ نئی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرآن کا دل کرا دیا آپ نے بتایا ہر چیز کا ایک دل ہے اور اللہ نے قرآن کا دل سورہ یاسین کل قرآن ہے اس سورت کے اندر رب کی توحید کا عید کا کہ لوگوں کون ہے جس نے ستاروں کو چلنا دیا کون ہے جس نے چاند کو چمکنا دیا کون ہے جس نے سورج کو تاروں کو چڑھا دیا کون ہے جس نے سے جیل و نہار کے نظام کو درم برم ہونے سے بچایا کون ہے اگر اللہ نے یہ سارے کام کیے تمہیں کیا ہو گیا کہ کے کے وقت جائے خدا میں آپ فرمایا یاد آج جو بھی کام کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ رب کی نظر سے پوسیدہ ہوتی ہے گناہ کا کام کرو گے قیامت کا دن آئے گا تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف دعا دے یہ مرکز ہی من کی رکھوں بھائی جی کا انجام فرمایا تو بندے کے خلاف دوائی دے گی ہاتھ گواہی دے گا پیر دوائی دے کہ راج کو کیا ہوگا کہے آزادی کہ آج ہم پہ بندے تیرا کنٹرول نہیں نہیں کرائے اللہ کا اختیار آج ہم سے کوئی غلط بات نکل سکتی فرمایا اس دن سے بچو جس دن تمہارے اپنے آزاد تمہارے خلاف رکھو سورہ کا ہاتھ ستر کھلاسا نکل گیا تھا سورہ پاک کے اندر حضرت نے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت شہبر علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ان شاء اللہ علیہ کل کی منزل کے ساتھ سورہ احسان اور بقیہ سوتوں کا خلاصہ بیان کیا جائے گا وہاں پہ الحمد للہ کہ نماز کے بغیر کوئی شخص ایمانوں میں مومن اور مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا نماز اسلام اور کفر کے درمیان بڑے پاس ہے اور بے بات یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی کوئی عبادت کوئی بندگی کوئی صدقہ کوئی خیرات اللہ کی بار میں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے اس اہم ترین فریضے کو ادا نہیں کرتا اس کے بعد یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نماز جب ہے تو اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے کہ یہ رب کی بار میں قبول ہو جائے کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے ہماری نمازیں قبولیت سے بہرور ہو سکتی ہیں اس لیے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی اس عبادت کے کرنے کا کیا فائدہ ہے عبادت کو وہ فائدے مند اور سود بخش ہے جو اللہ کی نظر میں قدر و قیمت حاصل کر جائے اور جس کے بدلے میں انسان کے نامہ اعمال میں بیٹیاں لکھی جائیں گنا معاف ہو جائیں اور اگر کوئی شخص ایسی عبادت کرتا ہے کہ جس کا کوئی ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوتا تو اس عبادت کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں چنانچہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے کا نماز ادا کی جائے کہ اللہ کی بار میں قبول ہو جائے اس کے لیے ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی کی طرف رجوع کیا تو ہمیں آقا کائنات علیہ السلام وسلام کے فراہمی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا سلو کما رائے کم نہیں مسلی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں بار آور ہوں تمہیں ان نمازوں کا پورا ثواب ملے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طریقے پر نماز پڑھو جس طرح کے میں نے نماز پڑھی ہے اور نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی آپ نے خود ارشاد فرمایا فرمایا کہ میں نے اس طریقے پر نماز پڑھی ہے جس طریقے پر جبریل امین نے مجھے نماز پڑھ کے دکھائی ہے جبریل نے خود دکھائی ہے نماز پڑھ اور کوئی احمد میں سے ایسا عمل نہیں ہے جس کو خود آسمان سے وہی لانے والے فرشتے نے خود کر کے دکھایا ماں نماز دلاس کہ رب کائنات کے کی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز خود جبریل امین نے پڑھ کے دکھلائی مجھے سکھلائی ہے جبریل امین نے کہ نماز اس طرح پڑھو اور جبریل نے نماز کس طرح پڑھی نبی کائنات علیہ مصلاح نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے اس طریقے پر نماز پڑھی جس طریقے پر رب کائنات نے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے رب نے سکھلا کے لے جائے یہ شیشہ بن کر کا سامنے والا اور آپ نے خود سکھلایا کہ جاؤ میرے نبی کو جا کے کہو کہ نماز اس طریقے پر ہے اللہ نے نماز کا طریقہ جبریل کو سکھایا اور جبریل نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی کائنات علیہ السلام وسلام نے پھر اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ نماز کس طرح چاہیے اب اتنا اہتمام کیا ہے رب نے کائنات نے مومنوں کو نماز سکھلانے کے لیے کہ صرف نماز کا حکم داری نہیں دیا کہ عظیم اس کے کا ہوگا باقی لوگوں نماز کرو رکو کرو سجدہ کرو تیار کرو بلکہ خود رب کائنات میں نے چڑی کو نماز کا طریقہ بتایا اور جبریل امین نے آسمان سے دافظ ہو کے نبی قاعدہ علیہ طرح و سلام کو کا طریقہ دیا اور نبی قاعدہ علیہ اس طرح کا تلاؤ اپنی امت کو کہا کہ سلو کہاں رہے تو مونی اسلی نماز اس طریقے پر پڑھو جس طرح میں نے اب اگر کوئی شخص نماز اس طریقے پر ادا نہیں کرتا جس طریقے پر نبی یہ کائنات نے نماز کو ادا کیا ہے تو اس کی نماز ادا سیدھی بات ہے اس اہتمام کی ضرورت کیا نبی یہ کائنات علیہ السلام کے اتنے تعریف کی کیا غرض رہا ہے کہ آپ نے اتنی تاکیب سے اپنا نام لیا جبریل کا نام لیا رب کا نام لیا پھر حکم دیا کہ نماز اس طریقے پر پڑھو جس طرح میں نے پڑھی اگر ہم نے نماز اس طریقے پر نہیں کریں تو پھر کیا فائدہ ہے پھر اس نماز کی کیا ہے تو لوگوں یاد رکھو نماز اللہ کی بارگاہ جا صرف وہ قبول ہے جو اس طریقے پر ادا کی جائے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا نے دکھایا جس طریقے پر آپ نے نماز ادا کی اگر کوئی شخص اس طریقے پر نماز نہیں پڑتا اور کہتا یہ ہے یہ کہا بلا بائز نے یہ کہا ہے بلا پیر یہ کہتا ہے بلا فقیر یہ کہتا ہے بلا بہت یہ کہتا ہے فلا فقیر یہ کہتا ہے بلا امام یہ کہتا ہے یاد رکھو سارے سامنے کے کیسے اگر اس کی نماز نبی کے طریقے سے اس غیرت نے سود کو حلال کرا دے دیا ہے آج کے اخبار میں فرنٹ پیج پہ اور یہ اخبار اللہ معاف کرے جتنا قوموں کو انہوں نے چما کیا حقیقی بات ہے اگر کسی ملا کو یہ معلوم ہو کہ اس کے جھوٹ میں چھپنا نہیں ہے تو کبھی وہ جھوٹ لکھنے کے لیے تیار وہ کبھی لکھتا ہے جب سوچتا ہے نہیں ہو جائے اس پچھلے پچھلے مہینوں میں ایک ملا نے یہ خبر چاہیے کہ عورت کی نیت اس لیے کی کے برابر حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق بھی اس کو اچھالا گیا اور ریڈیو رنگ ابھی سرخ وہ لوگ جو اپنے زمین کو رحم رکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تبدیل کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چار دن کی چاندنی اور تیرہ میری بات ہے اس کا کیا دنیا کی چوٹ دنیا کی چار دن کی ہو کعبے کے رنگ کی کسم ہے اس کی دو کوڑی کی آج اس نے کہا ہے مضبوط چوا کیا رضان میں خزانہ کے افسر میرے گھر میں آپ کو مجھ سے مشورہ کرے اور کوئی ان کو نہیں ملا تو ہی ملا ہے چاہے کیوں تجھ کو آئے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ زمین فروش ایمان فروش ہے اور یہ اس کے مطابق مسئلہ بیان کر سکتا ہے جس پر ہم چاہتے ہیں اس نے بینکنگ کے سود کو حلال کرا دیا کہتا ہے فنڈ والے کو کسے خبر کے سبھی نے چکی کتنے فقیر اور سود دیا شاید کی سیدھا حسن دیکھی لوگ نہیں جاتے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین ہے سب کہتا ہے یہ لوگ اگر کوئی سب پچاس روپے کے لوگ کو سال کے لیے پچپن روپے میں بیچ بیچنے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ تجارت ہے اس میں پہلے اس بندہ پوچھے کسی زمین پروچ کا سود اور کس کو کہتے ہیں اور سود کس کا نام ہے اسی کا نام ہے کہ دس روپے اور سال کے بعد بارہ روپے اور کچھ کرنا اور حیرانگی کی بات ہے کہ ملا نے مثال بھی دس روپے اور دو روپے کی دیا بیس فیصدی سود دس روپے کے بعد سال کے بعد دو روپے ملے تو کتنا سود بنا بیس فیصد ہائے ہائے ان ہے پل ندی نے یا کرونا لیا سمجھ کر لیا وہ لوگ جو خدا کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے دیکھتے تھے خدا نے کہا دنیا میں ان کی بات کو نہ دیکھو قیامت کے میں دیکھنا کہ ان کا کیا اثر ہوگا تو ملا کی کیا ہے یہ زمین پروش ہر دور سے چلے آتے ہیں